اسکائپ پہ بھی کوئی کال کر لیجیے گا اسکائپ پہ آپ لوگ اسی کو رکھے کوئی مائک لے لے اسکائپ کے اوپر اللہ نمس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المرابہ و تولیہ یہ ہمارا چل رہا تھا آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ کیا گیا مرابہ کے ذریعے سے لیکن اس میں بیچنے والے نے خیانت کر دی مثلا کہ ہوا یہ کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں نے یہ دس روپے کی چیز خریدی ہے لیکن ایسا تھا کہ میں نے خریدی اصل میں نو روپے کی تھی نو روپے کی تھی اور میں آپ کو بیچ رہا تھا دس روپے کے اندر جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں تو اتنے کی پڑی ہے ہمیں تو پڑی اتنے کی ہے تو مجھے سمجھے پڑی نو روپے کی ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی دس روپے کی میری اپنی دس روپے کی خرید ہے تو میں تو ایک روپیہ تو آپ سے نفع لوں گا تو گیارہ روپے میں آپ کو بیچ رہا ہوں گیارہ روپے آپ کو بیچ رہا ہوں میری اپنی دس روپے خرید ہے لیکن تین نو روپے کی خرید تھی کما رہا میں دو روپے نفع ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک روپیہ نفع اگر خیانت کر دے تو اس صورت میں کیا ہوگا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہوگا مشتری کو چاہے تو لے لے چاہے تو لے لے لیکن کتنا دینا پڑے گا اس کو گیارہ روپے پورے دینے پڑیں گے اور اگر چاہے تو لوٹا دے کہ واپس کر دے دے کہہ کہ جی آپ نے مجھے دھوکہ دیا ایک روپے آپ نے مجھے زائد بتایا تھا اپنی جو خرید بتائی تھی آپ نے دو روپے نفع کمایا لیکن آپ خود کہہ رہے تھے میں نے ایک روپے نفع کمایا تو پھر وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہوں اگر یہی بات تولیہ کے اندر ہو جیسے عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے نو روپے کی خریدی ہے اور آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں جتنے کی مجھے پڑی ہے نو روپی نو روپے کی آپ کو دے رہا ہوں اگر تولیہ کے اندر یہ کام ہو گیا تو یہ کیا کرے گا یہ کہے گا کہ آپ نے جتنے کی مجھے کہا تھا نا نو روپے کی اور بیچی اصل میں آپ نے مجھے دس روپے کی ہے اور آپ کو پڑی نو روپے کی تھی یہ ایک روپیہ کم کر سکتا ہے مشتری ٹھیک ہے یہ اس کو دے ہی نو روپے بس آپ کو جتنے کی پڑی ہے میں تو اتنے ہی پیسے دوں گا آپ کو یہ تو امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دونوں کے اندر قیمت کم کر سکتا ہے دونوں کے اندر جس طرح اس نے کہا تھا مجھے نو روپے کی دس روپے کی پڑی ہے اور گیارہ ایک روپے نفع لے رہا ہوں آپ سے لیکن پڑی نو روپے کی تھی تو امام یسرینگ فرماتے ہیں کہ جی قیمت کم کرتے خود ہی کہ جی آپ نے مجھے ایک روپے نہ کہا تھا ٹھیک ہے جی ایک روپیہ مرابا تولیہ کے اندر بھی کیا کرے گا نو روپے کی تھی دس روپے کی وہ کر رہا تھا ایک روپے نفے نفا تو تھا ہی تولیہ کے اندر تو اس کو نو روپے دے دے بس تو امام یوسف فرماتے ہیں دونوں میں اس کو مشتری جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن امام شاہ فرماتے ہیں کہ نہیں مرابہ کے اندر اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر لینا چاہے تو لے لے لیکن اگر لے گا تو پوری قیمت کے اوپر لے گا ٹھیک ہے اور امام محمد رحم فرماتے ہیں کہ چاہے مرابہ ہو چاہے تولیہ ہو ٹھیک ہے دونوں میں قیمت کم نہیں کرے گا قیمت دونوں میں کم نہیں کرے گا ہاں اس کو اختیار ہوگا مرضی ہے تو لینا چاہے تو لے لے کیونکہ دھوکہ دیا بھائی نے اور مرضی ہے تو نہ لے ٹھیک ہے نا تو یہ سب کی وہ آگے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں مرابہ کے اندر تو اس کو اختیار ملے گا دھوکے کی وجہ سے چاہے تو لے لے لیکن قیمت پوری دینی پڑے گی چاہے وہ چیز نہ لے تولیہ کے اندر کیا کر سکتا ہے مشتری قیمت ہی کم دے دے کہہ کہ بھائی آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور بس قیمت ہی کم کرتے بائی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس نے کہا نا میں نفع لے رہا ہی نہیں ہوں اور امام محمد اب فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر قیمت کم نہیں کر سکتا ہاں اس کو اختیار ہوگا چاہے تو لے لے چاہے تو نہ لے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ کیا آ رہی ہے کہ کیوں آخر ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ امام صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور دوسرے یہ کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ مرابہ کے اندر کیا کرے گا اگر لے گا تو پوری قیمت دے گا گیارہ روپے دینے پڑیں گے اس کو پورے مرابہ نام کس چیز کا ہے نفے کا ٹھیک ہے مرابہ نام کس کا ہے نفے کا تو نفے کا نام ہے اب اس نے نفے کے اعتبار سے کیا کر دیا ہے دھوکا کر دیا ہے جب نفے کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا تو اس نے نفے کے اعتبار سے جب دھوکا کیا ہے اب نفے کے اندر جو کیا تو اس نے لیکن اتنی بات تو بتائی تھی کہ میں نفع تو لے رہا ہوں نفع تو لے رہا ہوں جب نفع لے رہا ہوں ہاں اس کو اگر دھوکہ لگ گیا ہے تو یہ یہ کام کر سکتا ہے کہ جی یہ نہ وہ کر دے واپس کرتے اس کو کہہ ٹھیک ہے جی میں نہیں لیتا تولیا کے اندر کیا تھا تولیا میں تو صاف کہہ رہا ہے کہ بھی میں نفع لے رہا ہی نہیں ہوں نفع ہی نہیں لے رہا تو بس ٹھیک ہے پھر مشتری کو اختیار ہے اس کو ایک روپیہ نہ دے اوپر مراد اس میں صحیح ہو جائے گا اور امام یوسف احمد فرماتے ہیں کہ جی مشتری کو اختیار نہیں ملے گا ٹھیک ہے مشتری کو اختیار نہیں ملے گا دونوں کے اندر اور دونوں میں قیمت کم کر دے گا کیونکہ اس بندے نے دھوکا دیا ہے جب اس نے دھوکہ دیا ہے تو بائی کو کیا کریں گے ہم قیمت کم دیں گے اور مشتری کو بھی اختیار نہیں ہوگا بس بے نافذ ہو جائے گی بہ نافذ ہو جائے گی کیونکہ اس نے دھوکا دیا ہے اس وجہ سے اس کے اوپر بے کو نافذ کرنا ہی کرنا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی دونوں میں اس کو اختیار ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا دونوں میں اس کو اختیار ملنا چاہیے ٹھیک ہے چاہے تو کے ساتھ مطلب دونوں میں اس کو اختیار نہیں مل اس میں سے آئے گا امام حمل نزدیک ٹھیک ہے دونوں میں اختیار ملے گا لیکن قیمت نہیں کم کرے گا ٹھیک ہے اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو نہ لے لیکن بے کس چیز کا نام ہوتا ہے باہمی رضامندی کا نام ہوتا ہے جب باہمی رضامندی کا نام ہے تو بھائی اب بائے ایک چیز نہیں بیچنے کو تیار اس کے اندر سے وہ گیارہ روپے کو بیچنا چاہ تھا لیکن اس نے جھوٹ بول دیا تو اس جھوٹ کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ ہم قیمت ہی کم کرتے ہیں جو دونوں میں اس کو اختیار ہوگا مشتری کو بھی فائدہ مشتری کو بھی اختیار دے دیا اور اس دیکھیے ذرا اس کو کہتے ہیں فعین اطلاع المشتری فعین اطلاع اطلاع ٹھیک ہے نا باب اختیار سے وہ ہے فعین مشتری اللہ خیانت اگر مشتری کو خیانت کا پتہ چل گیا پھر مرابہ مرابہ کے اندر بہو بالخیار تو اس کو اختیار ہے نی رحمہ اللہ تعالی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان شاء اگر چاہے اخذہ اس سمن چاہے تو تمام سمن کے ساتھ لے لے یعنی یہ نہیں کرے گا کہ جی آپ نے مجھے ایک روپے کا نفے کا کہا تھا تو میں اب آپ کو دس روپے دوں گا آپ کو نو کی پڑی تھی میں دس روپے کی دے رہا ہوں نہیں نہیں ان شاء اخذہ بھی جمی اس نے اگر لے گا تو گیارہ کی گیارہ پورے دے دیں بس ٹھیک ہے بائی کا اگر چاہے دو روپے نفع بھی ہو رہا ہو وائن شاہ ردا ہو اور اگر چاہے تو لوٹا دے بھائی اس کو اختیار ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ مشتری کو اختیار ہے اگر یہ خود اپنا نقصان کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے لے اور اگر نہیں لینا چاہتا شریف نے اس کو اختیار دیا بے لازم نہیں ہوگی کہ بھائی کو مشتری کو مجبور کیا جائے کہ بھائی تم نے لینا ہی لینا ہے لینا ہی لینا ہے نہیں نہیں نہیں مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا وائن تلا اگر مطلع ہوا اللہ خیان تو لیا تھے کس کے اندر مطلع ہوا ہاں تلا اللہ خیان تو لیا اگر وہ مطلع ہوا خیانت کے اندر تولیہ کے اندر خیانت کے اندر اسکتہا من السمنے اسکتہا من السمنے تو سمن میں سے جو حصہ جس کو دھوکا ہوا ہے وہ کم کر دے گا لیکن بے نافذ ہو جائے گی بے نافذ ہو جائے گی بائی کو بھی دینی پڑے گی اور مستری کو بھی خریدنا پڑے گا لیکن کیا ہوگا کہ صرف تولیا کے اندر اس نے قیمت کے اندر دھوکہ دیا تھا تو وہ کیا کرتے اس کو قیمت کو گرا دے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ تولیا کے اندر پارک تولیہ کی ہو رہی ہے اور تولیا کیا ہوتا ہے برابر سرابر ہوتا ہے جب تولیا برابر سرابر ہوتا ہے تو اگر ایک روپیہ نفع کے ساتھ ہم کہیں گے جی ایک روپیہ نفع کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا تو پھر وہ تولیہ نہیں رہے گا اور بات تو کی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جتنے کی مجھے پڑی ہے اتنے کی آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کیا کرنا پڑے گا اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے پھر اسکتہ میں نے سمن میں سے کم کر دے گا کال ابو یوسفا ابو یوسفا آئے گا اچھا یہ غیر منصرف یوسف غیر منصرف ہے تو یہ مضافوں نے جو ہے یہاں پر کیا بنے گا زب وہ آئے گا ٹھیک ہے نا کسرا نہیں آئے گا غیر مصرف ہے قولہ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہما یو حت یوحت فی ہما گھٹایا جائے گا دونوں کے اندر امام یوسف فرماتے ہیں دونوں میں کام کریں گے مرابا کے اندر بھی تولیہ کے اندر بھی اور بے نافذ ہوگی مشتری کو بھی خریدنا پڑے گا مشتری کو بھی خریدنا پڑے گا سے یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی میں نہیں لیتا ہوں پھر نہیں نہیں بس بہ ہو چکی ہے لیکن کیا ہوگا دھوکہ کیا ہے نا تو اس دھوکے کے مقدار کو کم کر دیں گے وہ محمد الرحمۃ اللہ تعالیٰ امام محمد لا یوحت تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دونوں میں کم نہیں کریں گے لاکن یوخیر فیم لیکن دونوں کو اختیار دیا جائے گا لیکن یوخیر لیکن اس کو اختیار دیا جائے گا مشتری کو یوخیر فیما اس کو اختیار دیا جائے گا مشتری کو اختیار دیا جائے گا چاہے تو لے لیں چاہے تو نہ لے لیکن قیمت پوری دینی پڑے گی دونوں سے اچھا جی، اب یہ بات ختم ہو گئی آگے بڑے امپورٹینٹ مسئلے آ گئے ان کو ذرا غور سے سننا ہے بیگ کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ شریعت نے کچھ اصول بتائے شریعت نے کچھ اصول بتائیں ایک بات یاد رکھیے گا بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے منقولی اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے غیر منقولی منقولی کس سے ٹرانسفریبل ٹرانسفر ہونا جن کو نقل کیا جا سکتا ہے نون کاف اور لام نقل ٹھیک ہے منتقل جو ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ٹرانسفر سے مراد کے فزیکل ٹرانسفر جن کی آسانی سے پاسبل ہوتی ہے مثال جیسے میں آپ کو کتاب بیچتا ہوں تو دیکھیں آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گی آپ اس کو قبضہ کرتے ہیں آپ ایک مختلف جگہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں منقولی ایک چیز ہوتی ہے غیر منقولی جیسے میں آپ کو زمین بیچ آپ زمین کسی جگہ اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے زمین اپنی جگہ پر موجود رہے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلائے گی غیر منقولی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نہ منتقل ہو سکتی ہے تو یہ اب جو چیزیں منقولی ہوتی ہیں نا جو چیزیں منقولی ہوتی ہیں جب تک کہ انسان ان چیزوں پر قبضہ نہ کر لے وہ آگے ان کو بیچ نہیں سکتا مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے کی بیچی آپ نے کہا میں نے خرید لی بہ ہو گئی ہے بہ ہو گئی ہے مجھے آپ نے سو روپیہ دینا ہے اور میرے ذمے کیا ہے کتاب آپ کو دینی ہے اب آپ نے یہ کیا کہ آگے کسی اور کے ساتھ معاملہ کر لیا اور کہا کہ جی میں نے آپ کو کتاب ایک سو دس روپے کی بیچی کتاب ابھی آپ نے قبضہ نہیں کی ہے لیکن آگے بے آپ نے پہلے کر دی ہے تو ایسا نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں نہ آ جائے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے تو منقولی چیز کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ چیز پر پہلے قبضہ آئے اور بھی اصول اصول ہوتے ہیں اسی لیے ہم سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا گڑبڑ ہے اس معاملے میں کیا گڑبڑ ہے فلاں میں کیا گڑبڑ ہے بھائی ہم کہتے ہیں یار آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے جب آپ نے یہ چیز پڑھی نہیں ہوئی کہتے ہیں یہ سود کا معاملہ ہے سود کا معاملہ ہے بس اس میں سود آ رہا ہے کوئی اور سود کو وہی سمجھتے ہیں کہ جی سود کیا نام ہے بس سو روپے کی قرضہ دے کے جی ایک سو پانچ روپے لے لیا فلاں لے لیا اس کے علاوہ کوئی سود ہوتا نہیں اب ان کو کیا سمجھایا جائے کہ کیا کیا خرابیاں آ رہی ہیں تو یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی سود کا معاملہ ہے ہاں اب یہ اب دیکھ لیا اب دیکھیں ذرا وہ منشترا شعی جس نے کوئی چیز خریدی نا وہ منشتراشی ان جس نے کسی چیز کو خریدا مما ان چیزوں میں سے مما وہ ان میں سے یون کلو جن کو منتقل کیا جاتا ہے اور سپرد کیا جاتا ہے تحویل میں دینا تحویل ہوتا ہے نا تحویل ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یون کلو مما ينقل و یوح جن کو منتقل کیا جاتا ہو اور تحویل میں دیا جاتا ہو لم یجز لہو تو جائز نہیں ہے کس کے لیے لمح لہو بے اہو اس کی بے کرنا جائز نہیں ہے کس کے لیے اس مشتری کے لیے جسے خریدا ہے لم یجز لہو بے اس چیز کی بے کرنا مشتری کے لیے جائز نہیں ہے حتیٰ یک ویزا یہاں تک کہ اس چیز پر قبضہ کر لے پہلے اس چیز پر قبضہ کرے پھر اس کو آگے منتقل کرے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز پہلے ہی نقصان ہو جائے اس کا اس کو منتقل ہی نہ ہو سکے ٹھیک ہے نا پہلے قبضہ کرے اور پھر آگے کیا کرے گا اس کو کسی کو آگے بے کرے گا تو قبضہ شرط ہے بے کے لیے ٹھیک ہے نا قبضہ کیا ہوگا شرط ہوگا بے کے لیے لیکن اگر زمین ہے تو زمین میں کیا معاملہ ہوگا تو زمین کے معاملے میں یہ ہے کہ اگرچہ قبضہ نہ بھی آیا ہو قبضہ ہے لیکن ساری چیزیں ہو چکی ہیں تصرف کا اس کو اختیار مل جائے تصرف کا اس کو اختیار مل جائے اب یہ جا کر خود قبضہ کر لے تو ٹھیک ہے نہیں قبضہ کر سکتا تب بھی اگر ہم قبضہ نہیں بھی کیا اس نے زمین کے معاملے کے اندر اور یہ آگے اس کو بیچ دیتا ہے تو شیخین فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ معاملہ جائز ہے کیونکہ زمین اپنی جگہ پر موجود ہے زمین کی اٹھ کے بھاگ نہیں سکتی کہ چلو جی آج زمین کی غائب ہو گئی ہے زمین نے اپنی جگہ پہ موجود رہنا لیکن اس کو پورا کا پورا تصرف حاصل تھا یہ جب چاہتا جا کر اس جگہ پہ جا کے قبضہ کر لیتا لیکن اس نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا اس نے آگے کسی کو بیچ دیا تو یہ کیا ہو جائے گا شیخین کہتے ہیں یہ جائز ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بھی جائز نہیں ہے حدیث میں آتا کہ جب تک چیز کو قبضہ نہ کر لو اس وقت تک آگے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے لیکن شیخین نے فرق کیا منقولی چیز کے اندر اور غیر منقولی چیز کے اندر تو بھی بات دیکھیے ذرا وہ یجوز بے العقار وہ یجوز بے العقار جائز ہے زمین کی بے کرنا اکار زمین یوز بے الاقار بے کی زمین کی بے کرنا جائز ہے قبل القبض قبضہ کرنے سے پہلے ہند ابی حنیفہ تھا وہ ابھی یوسف رحم اللہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وہ کہتے قبضہ نہ بھی ہو آپ نے بے کر لی ہے ساری صورتحال وہ ہو گئی ہے تب بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ زمین کہیں اٹھ کے بھاگ نہیں سکتی وقال محمد امام محمد فرماتے ہیں لا یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو زمین کیونکہ ہلاک نہیں ہو سکتی باقی چیزیں تو ہلاک ہو سکتی ہیں نا اس میں دھوکا ہو سکتا ہے مختلف منقولی چیزوں کے اندر غیر منقولی کے اس طرح کا نہیں ہو سکتا بس ہے چیز موجود ہے تو اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں اب اس پہ آتے ہیں ذرا تھوڑا سا بس اتنا ہی آج کا لیکن میں تھوڑی سی آج کل کے تناظر کے اندر اس کا بات کرتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے فائلوں کا کاروبار ہوتا ہے فائلوں کا کاروبار ہاں، جی ابھی کیا ہوتا ہے زمین زمین ملکیت میں بھی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے ابھی زمین بیچنے والے کی سوسائٹیوں کی ملکیت میں بھی نہیں آتی ہے وہ پہلے فائلیں کریٹ کر دیتے ہیں جی اس جگہ کے اوپر ہم نے سو فائلیں کریٹ کر دیں اور آپ کہتے ہیں یہ فائل جی دو لاکھ روپے کی ہے آپ کیا کرتے ہیں دو لاکھ روپے جمع کروا دیتے ہیں دو لاکھ روپے جب آپ نے جمع کرا دیا اس سے کیا ہوگا کہ جی اب وہ فائل آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے ابھی انہوں نے زمین خریدی بھی نہیں ہوتی ہے ان کے قبضے میں بھی نہیں ہوتی ہے تو بھائی وہ کس چیز کی بیک کر رہے ہیں جو بیچنے والا ہے وہ نہیں ہے یہ تو وہ ہو گیا کہ جی جو بیچنے والا ہے اچھا میں اب فائل کا مالک بن گیا میں آگے اس فائل کا کاروبار شروع کر دیتا ہوں کہ جی میں کہتا ہوں جی میں نے ڈھائی لاکھ روپے کی فائل آپ کو بیچی آپ نے خرید لی ڈھائی لاکھ کی آپ نے آگے تین لاکھ کی بیچ دی پھر ابھی پیچھے زمین نہ ان کے قبضے میں آئی ہے نہ کوئی ابھی کچھ موجود ہے نہ ہے فلان ہے بس مجھے صرف ایک انہوں نے کہا کہ آپ کے نام پہ جو ہے وہ آدھے کنال کی فائل ہے بس آدھے کنال کی کس جگہ ہے کیا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ذمے ہم نے آپ کو دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ کاروبار اس وقت دنیا بہت زیادہ چل رہا ہے اور لوگوں نے پراپرٹی ٹائکون پراپرٹی ٹائکون ٹھیک ہے ایک ارب بندہ تو ارب پتی بن گیا اس طرح کے وہ کر کے دھوکے اور اس طرح کے چکریں کر کر کے زمینیں قبضہ بھی کی زمینی قبض میں جا کے جدھر دل کیا جا کے قبضہ کر لیا جا کے اور فائلیں نکال نکال کے نکال نکال کے لوگوں کا اس طریقے سے قبضہ کرتا گیا تو یہ ایک بندن پہ اچھا اب آتے ہیں بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ زمین تو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوتی ہے جیسے ڈیفینس کی فائلیں ہوتی ہیں ڈیفینس لاہور کے اندر بھی اس طرح مختلف جگہوں پہ وہ یہ کرتے ہیں زمین خرید چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری زمین ہوگی کس جگہ کے اوپر جو فائل مجھے دی گئی ہے یہ ہے کس جگہ کے اوپر کیا ہے پلاٹ نمبر کیا ہے یہ ساری بس فائل نمبر ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز متعین نہیں ہوتی ہے متعین نہیں ہوتی ہے متعین ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کس چیز کی بہ کی جا رہی ہے وہ آگے بیچتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام وہ چل دیتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے قبضہ میں ان کے ہے قبضے میں ڈیفینس والوں کے قبضے میں ہوتی ہے وہ زمین لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے جس چیز کی بیگ کر رہے ہیں نا وہ ابھی متعین نہیں ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں میں آگے بیچتا ہوں آپ آگے بیچتے ہیں جس کو آپ نے بیچا وہ آگے بیچتا ہے بھائی کس چیز کی بے ہو رہی ہے بس ایک فائل کی بے ہو رہی ہے جو کہ کسی جگہ کے اوپر موجود ہوگی جو کسی جگہ کے اوپر موجود ہوگی تو شرائط ہوتی ہیں قبضے ایک یہ کہ چیز پہلی چیز تو یہ کہ بندہ اس چیز کا مالک ہو نمبر دو یہ کہ اس کے قبضے میں بھی آ چکی ہو قبضے میں بھی آ چکی ہو لیکن زمین کا معاملہ ابھی آپ نے پڑھا کہ شیخین کے نزدیک کیا کہ قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے تصرف تو کم از کم اس کے اختیار میں ہو اس کے اندر میں جب چاہوں اس کو جا کے قبضہ تو کر سکوں اگر میں نے ابھی وہ دی نہیں ہوئی اس کی قسطیں دی نہیں ہوئی ہیں قسطیں نہیں دی ہوئی تو مجھے وہ اجازت ہی نہیں دیں گے اس پہ گھر بنانے کی پروس وہ کہیں گے کہ جی پہلے آپ قسطیں ادا کریں زمین کی پھر آپ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ ادا کریں اس کے بعد ہم کیا کریں گے آپ کے نام پہ یعنی زمین کو منتقل کریں گے تو اگر میں قسطیں وغیرہ ادا کر کے اپنے نام پہ وہ کروا سکتا ہوں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو میں آگے اس کی بے کر سکتا ہوں اور اس میں بتا دیتا ہوں کہ جی میں نے قسطیں ادا نہیں کی ہوئی ہیں آپ ادا کر دیں اگر تو ایسی صورت حال ہے پھر تو کیا جا سکتا لیکن اگر ایسی صورت حال نہیں ہے خالی بس میرے نام پہ گئی اور میں اس کو آگے بیچنا چاہتا ہوں تو میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں تو یہ ایک عام طور پہ ایسا چل رہا ہے یہ تو بات ہوگی فائلوں کے اعتبار سے آج کل ایک نام آپ اور سنتے ہوں فاریکس فاریکس کا کاروبار کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چیزیں خریدتے ہیں ہاں فاریکس کرنسی خریدتے ہیں شیئرز خریدتے ہیں فاریکس فارن ایکسچینج سے فاریکس ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں اکاؤنٹ بنا کے اس میں کچھ پیسے وغیرہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کیا کہ جی ہاں، آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ ہاں، چیزیں لیکن چیزیں ابھی آپ کی کرنسی آپ کے قبضے میں نہیں آئی آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتی وہ ایک ڈمی اکاؤنٹ ہوتا ہے کہتے ہیں اس میں منتقل ہو گئی ہے جی آپ کا نفع بھی آ گیا نہیں جی وہ ڈمی اکاؤنٹ ہوتا ہے میں پیسے نکلوانا چاہوں تو اتنی آسانی سے نہیں نکال کے دیتے مجھے وہ ڈالرس وغیرہ فوریکس کے اندر تو وہ وہ بھی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے آج کل بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے ساتھ ساتھ جاب کر رہے ہوتے ہیں ساتھ فارس کا یا جاب نہ بھی کر رہے ہوں تو لوگ فارس کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا اس کو حلال سمجھتے ہیں ایک ہوتی ہے کموڈیٹی مارکیٹ کموڈیٹی مارکیٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم خرید رہے ہیں سونا خرید رہے ہیں چاندی خرید رہے ہیں لوہا خرید رہے ہیں روئی خرید رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ چکر ہوتا ہے چیز آپ کے قبضے میں آتی نہیں ہے صرف آپ کے نام پر منتقل ہوتی ہے لیکن آپ اس کو آگے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک کہ آپ کا اس پہ قبضہ نہیں آ جاتا ٹھیک ہے آپ اس کو یہ تو منقولی چیز ہے منقولی میں تو مسئلہ ہی زمین سے تھوڑا سا اور ڈفرینٹ ہو جائے گا تو زمین کے اندر تو کم از کم تصرف کا اختیار اگر آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر سے اس طرح کے جی زمین کے اندر وہ جب چاہے اس پہ قبضہ کر سکتا ہو قبضہ کرتے نہ بھی کیا ہو دوسرے آدمی کو آگے وہ دینے پر قادر ہو تو بس ٹھیک ہے لیکن منفی ضروری ہے ایک ہوتا ہے کہ حقیقی قبضہ ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو قبضہ کنسٹرکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقی قبضہ تو حقیقی قبضہ تو یہ کہ میں اس کو اپنے قبضے میں لے آؤں ایک کنسٹرکٹیو قبضہ کہ جی میں جو حکمی قبضہ جو ہوتا ہے کہ اس کی نقصان نفع نقصان میرے لگ جائے نفع نقصان میرے لگ جائے کارڈ میں آ گئی تو کیسے آپ ٹھیک ہے نا کیسے آ گئے آپ کے قبضے میں کیسے آ گئی ہے چیز کے پوری چیز کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تصرف وغیرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے اس میں آ جائیں اور اس کا نقصان آپ کے ذمے آ چکا ہو نقصان آپ کے ذمے آ چکا ہو قبضے سے مراد یہ ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا ٹھیک ہے اور وہ چیزیں پیچھے موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں پیچھے تو آگے کاروبار چل رہے تھے فارسٹ کے اندر بھی مختلف چیزوں کے اندر بھی ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تو بات اتنی وہ ہو جائے گی فارکس کے اندر بھی جہاں تک اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جو پراپرٹی ٹائکونس وغیرہ جو دھوکے دیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو مجھے اس پہ تھوڑا بہت تعمل بھی ہے ٹھیک ہے ایسی جگہوں پہ زمین لینا جائز ہے یا نا جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ پتہ ہے کہ کسی آدمی نے غریبوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے زمین غریبوں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے غریب بیچارہ بیچنا چاہے یا نہ جائے چاہے جا کے اس پہ قبضہ کر کے اور چیز کو لے لیا اور کئی لوگوں کو پیسہ بھی نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا یا پیسہ دیتے بھی ہیں تو معمولی سا پیسہ دے کر بس زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ادھر اپنی ایک پوری سوسائٹی بنا کے رکھ دیتے ہیں ایسی جگہ کے اوپر ظاہری بات ہے جب ہاں، اس آدمی نے بیچا ہی نہیں ہے اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ اس جگہ کے مالک ہی نہیں بنے ہیں جب اس جگہ جو ایک دو کنال تین کنال تو اسے آگے بیچ بھی نہیں سکتے بیچ بھی نہیں سکتے اب ایک عام آدمی اگر خرید لیتا ہے تو گنجائش تو ہے چلیں گنجائش تو ہوگی کہ جی پتہ نہیں اب اس نے کس جگہ پہ قبضہ کیا تھا پتہ نہیں یہی جو میں جس جگہ پہ گھر بنا رہا ہوں یہی اس نے قبضہ کیا تھا یا کون سی جگہ تھی خریدنے والے کے لیے تو چلیں ایک نرمی کا پہلو نکل آتا ہے اس کے اندر اس کو پتا نہیں ہے کیونکہ بعض جگہوں کو خریدتے ہیں بعض جگہ قبضہ میں کر لیتے ہیں ایسی سرکاری جگہ کو کر لیتے ہیں السلام علیکم اللہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں غریبوں کے لیے کوئی دسترخوان بنائے جا رہے ہیں غریبوں کے لیے بڑی وہ ہو رہی ہیں اور بڑی بڑی دنیا کی بڑی بڑی مساجد بنائی جا رہی ہیں دنیا کی بڑی بڑی مساجد بنائی جا رہی ہیں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے بڑا کام کر دیا لیکن حالت یہی ہوتی ہے کہ جی جو ساری قبضے کی زمینیں سب کچھ غریبوں کا خود مال کھا کے رگڑے دے کر ان کو اور سامنے اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ صورت حال ہے اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائیں اور بڑی اسے ڈرنا چاہیے انسان کو انسان اس حد تک جا سکتا ہے تو بس احتیاط کریں جو بھی زمینوں کے قبضے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تو جو آپ کو میں نے بتا دی ہیں یہ صورت حال ہے باقی پھر انشاءاللہ شاء آپ کل پڑھیں گے باقی کل پڑھیں گے اس صورت کے اندر مرابا اور تولیہ کے اندر آگے بھی وہ بھی بڑے مزے کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا چیزیں آگے بیچنے اور خریدنے کے متعلق ہم یہ بڑا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چیزیں تول ہوتا نہیں ہے ان شاء اللہ باقی پھر ان شاء اللہ کل پڑھ لیں گے جی کوشچن کر لیں جلدی سے جو ساتھی اگر جانا چاہیں نا جو اپنے تو وہ جا بھی سکتے ہیں جو ساتھی اگر جانا چاہیں تو وہ جا بھی سکتے ہیں کیونکہ اب کلاسوں کا ٹائم ہوگا تو تیاری شیاری کرنی ہوگی نا آپ اس چیز پہ نہ رہیں کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی فاسد میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں لیتے نفع کے ساتھ تو وہی بتا رہا ہوں نا پھر کیا ہوگا اگر اس نے کیا نا آپ کے ساتھ جی میں نے دس روپے کی خریدی ہے دس روپے کی آپ کو بیچ رہا ہوں بالکل اپنی قیمتیں خرید کر آپ کو بیچ رہا ہوں پھر کیا ہوگا آپ کیا کریں آپ کو پتا چل جائے کہ واقعی سے دھوکا کیا ہے آپ کیا کریں آپ وہ پیسے نہ دیں اس کو پورے گیارہ روپے اس نے بیچ آپ کو پتا کہ دس روپے کی ہے یا یعنی آٹھ روپے کی تھی آپ اس کو آٹھ روپے ہی دیں بس کہیں گے جی آٹھ روپے اور وہ دینے پہ مجبور ہے آپ کو شریعت کے لحاظ سے لیکن یہ آج کل کون وہ کرتا وہ کہ میں چیز نہیں بیچتا آپ کو لیکن حقیقت شریعت کہتی کہ بے ہو چکی ہے بھائی قیمت کا بے الفاصل میں قیمت کیوں لازم ہوتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے ہاں، بہ کے کی قیمت اس لیے لازم ہوتی ہے میں اس کی مثال صورت حال کیا ہے کہ دیکھیں معاملہ بے فاسد کے ساتھ ہوا تھا معاملہ بے فاسد کے ساتھ ہوا تھا ابھی سمن ادا نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بچایا سب کو بیل فاسد سے کہ جی بے فاسد کرنے سے لیکن خدا نخاستہ میں نے آپ سے کیا کر لیا کہ جی ایک کتاب خرید لی لیکن کیا بے فاسد کے ساتھ ہوئی بے فاسد کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ خرید لی تو لیکن ہم نے تو سمن طے کیا تھا نا کہ جی جو وہ ہے سو روپے کے اندر میں نے آپ سے یہ کتاب خرید لی ہے سو روپے میں یہ سمن تھا آپ نے بیچ دی لیکن تھا معاملہ بے فاسد کا معاملہ تھا اب ہوا یہ کہ یہ کتاب میرے قبضے میں آ گئی میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے تھے آپ دین ہو گیا تھا دین ہو گیا تھا میں نے یہ لی اور میری میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے میری کوتاہی کی وجہ سے یہ کتاب ضائع ہو گئی میری کتاب میری کوتاہی کی وجہ سے ٹھیک ہے معاملہ کیا تھا بے فاسد کا تھا تو بے فاسد کا حکم کیا ہوتا ہے کہ چیز کو واپس لوٹاؤ چیز کو واپس لوٹاؤ تو اگر کتاب موجود ہوتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مجھے کتاب آپ کو واپس کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے اور میں آپ کو کتاب واپس کر دیتا سو روپیہ تو میں نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا سو روپیہ تو میں نے آپ کو دیا ہی نہیں ابھی تو میں کرتا کہ جی کتاب آپ کو واپس کر دیتا اور ہم کہتے جی معاملہ ختم ہو گیا بے خاصت ہے تو پہلا معاملہ ہی ختم ہو گیا لیکن اب کیا ہوا ہے کہ میں نے چیز لے لی ہے میرے ذمے آ چکے تھے وہ تھا ذمے تھا کہ جی میں کتاب واپس کروں لیکن میری کوتائی کی وجہ سے چیز کیا ہو گئی ہے ضائع ہو گئی کیا مجھے سو روپیہ دینا پڑے گا یا مجھے اس کی بازاری قیمت دینی پڑے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کتاب کی اصل قیمت ایک سو دس روپے کی قیمت مارکیٹ پرائز لیکن آپ نے بیچنے کا چلو جی کوئی بات نہیں میرا دس روپے کا نقصان صحیح قیمت کے اعتبار سے لیکن میں ان کو یہ چیز دے دیتا ہوں سو روپے کے اندر تو میں نے جی سو روپے سمن سو روپے سمن لے کے لے ٹھیک ہے نا لیکن مارکیٹ کی جو قیمت ہے وہ ایک سو دس روپے کی اب کیا ہوگا بائی کیا کہے گا بائی کہے گا کہ یہ مجھے جو وہ تھا اصل میں ہم نے بے فاسد کی تھی بے فاسد کا حکم یہ تھا کہ چیز کو واپس لوٹایا جائے مجھے وہ چیز واپس لا کے دو مجھے مجھے چیز لا کے دو میں کہتا ہوں جی میرے پاس تو چیز ہے ہی نہیں تو ضائع ہو گئی ہے اب کیا ہوگا شریعت مجھے کہے گی کہ بھائی ایسا کرو تم اس کی بازاری جو قیمت ہے وہ واپس کرو اس کو ایک سو دس روپئے اس کو دو گے آپ اب تم سمن نہیں دو گے سو روپے نہیں دو گے بے فاسک تھی اس سے تمہارے ذمہ قیمت لازم ہوگی تو مجھے قیمت دینی پڑے گی اس کو یہ نہیں ہوگا کہ جی میں نے سو روپے بائی نے سو روپے کی بیچ دی تھی فلاں کرنے کا اگر چیز موجود ہوتی تو کیا ہونا تھا واپس ہونی تھی نا چیز تو چیز واپس تو اب ہو نہیں سکتی تھی تو اس لیے اس کو قیمت دینی پڑے گی پوری کی پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے جو اشکال کا جو ممبا ہے وہ بتائیے کہ ہاں خاص صورت کے اندر یہی چیز ہے کہ اگر چیز ضائع ہو چکی ہے بے فاسد کا یہ حکم ہے کہ اگر چیز ختم ہو چکی ہے اگر ویسے تو بے فاسد میں یہ ہے کہ وہ اس کو آپ نے واپس کرنا ہے چیز جب موجود ہے تو آپ نے لوٹانا ہے واپس اس کو یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر چیز ختم ہو گئی ہے اب لوٹا ہی نہیں سکتے تو اب اس کو قیمت دینی پڑے گی ورنہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے کے کے اندر جی، اندر جی السلام علیکم اللہ ہاں جب جب جب سم عام لوگوں نے بے کر دی ہے ہے تو تو پھر سمن ہی دیا تھا ٹھیک نا سمن ہی دیا تھا تو ہاں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چیز کو اگر مشتری آگے بیچ دیتا ہے تو مشتری کا آگے بیچنا کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا اس وقت مشتری کا آگے بیچنا کیا ہو جائے گا اس وقت جائز ہو جائے گا جب مشتری نے خود قبضہ کر لیا تھا اس میں ٹھیک ہے اور جب وہ قبضہ کر لے گا تو وہ اس کو آگے بھی بیچ دیتا ہے تو تب بھی ہوں تو یہ اس میں سے بحفاست کے ساتھ اور مشتری کی مل اس عمر کے ساتھ تھا یہ وزان تھے تو اس میں سے اس میں اصل میں اس کی ذمہ کیا آئی تھی قیمت لازم آئی تھی اصل میں اس کے ذمہ قیمت لازم آنی تھی ہوگی بات اس میں سے اصل موسیقی میں قیمت اچھا جی السلام علیکم مائک فری